فیض و کرم اللہ اللہ عشق فیض و کرم خاک کا اپنا پر جائے قدم خاک کا اپنا پر جائے قدم اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم آپ کا پر جائے قدم یعنی اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت جس نے حاصل کیا وہ خاص یعنی وہ انسان مٹی کا بنا ہوا انسان اس کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا عشق اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے بلکہ قطب العالم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا ایک دفعہ ایسی مجلس میں جب خاص مجلس تھی اور دو ہی حضرات تھے اور یہ وقت وہ وقت تھا جب حضرت نابینا ہو گئے تھے دکھائی نہیں دیتا تھا آخر انہوں نے پوچھا کہ یہاں کون کون ہے تو عرض کیا گیا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ جوان اور مولانا یاحیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کے خاص شاگرد یہ دو حضرات تھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بڑا ہے اتنا قیمتی ہے کہ اگر غفلت سے بھی زبان سے نکل جائے تو بھی نفع یہ بغیر نہیں ہے نفے سے خالی نہیں ہے تو اللہ کا عشق جس نے حاصل کر لیا اس کا تو مرتبہ ہی نہ پوچھے کہ اس کو حضرت نے فرمایا خاک یعنی اس انسان کا افلاق فلک کی جمع فلک مانی آسمان اس مٹی کے پتلے کا یہ شرف ہوتا ہے کہ یہ آسمانوں میں قدم کرتا ہے اور شادم سے ملاقات کرتا ہے اللہ اللہ اس کا لیکن میرے مرشد حضرت مولانا شاہ صاحب دام کرا نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ذرا سا ذکر و اذکار کر لیا ذرا سے کچھ گناہوں سے حفاظت ہونی شروع ہوئی تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم کبھی کسی زمانے میں سنتے تھے حضرت جنید بمدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایا جی گستانی رحمۃ اللہ علیہ تو سنا تو تھا دیکھا تو کبھی تھا نہیں شاید وہ ہم ہی ہیں اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے بھی نہیں ملتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی اعمال کی بڑی قدر فرماتے ہیں اور پھر حتیٰ کہ خود ہی بندہ بچے گرتا پڑتا چل رہا ہے لیکن اس کو پھر خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں راستہ ان کے جذب کرم سے ہی طے ہوتا ہے لہذا اپنے اعمال کرتے رہنا چاہیے لیکن نظر اپنے اعمال پہ نہ رہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے ان حضرات کا مقام اور مرتبہ اسی لیے بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اللہ دو کرم اللہ ہے دو کرم آپ کا اپنا پر جائے آپ کا اخلاق پر قدم گریا ہے گریا ہے ابھی ہر گر نہ سم کیا جب ہے جوش میں آئے کرم گریا ری گم تو ہر کشن تم کیا جب ہے جو شنے آئے کرم گریا گم تو ہر کشن تم گریا بم تو ابھی ہر کتنا کم کیا جب ہے جو سنے آئے کرم کیا جب ہے جو سنے آئے کرم اللہ اللہ عشق کا پیدو کرم آپ کا اپنا بل جائے جس میں عارف دانے کوئے حرم جس میں عارف دارے کوئے حرم جانے عارف محرم جانے حرم یعنی اللہ والے آئے پتا جن کو اللہ کی معرفت محبت اور عشق نصیب ہو جاتا ہے وہ جسم سے تو دنیا میں رہتے ہیں لیکن روح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں عرش اعظم کے طباف ان کی روح کو نصیب ہوتا ہے بہت ہی قرب اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے جس میں حرم جانے آر جنگ رے جانے محرم جانے آر نیک ہو جانے بد ہو یا اکلا جرم نیک ہو یا بد ہو جرم ہر اکلا جرم یعنی بے شک بلا شبہ نیک ہو یا بد ہو ہر روز ہوگا جو یار کرم روز ہر ہوگا جو یار کرم یعنی اللہ کا کرم ہی سے کرم ہی کی جستجو ہوگی کرم ڈھونڈے گا اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہی سے بخشش ہوگی آپ بخشش ہمارے اعمال سے نہیں ہوگی جو یہ سمجھتا ہے تھانوی نے فرمایا کہ شخص عین کو یہ عین کفران میں مبتلا ہے یہ جہالت ہے اس کی جو آدمی یہ سمجھے کہ میرے آپ میں اپنے اعمال سے بخشا جاؤں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض عرض کیا کیا انہا نے کہ یا رسول اللہ آپ کی بخشش تو فرمایا کہ میری بخشش بھی اللہ کے فضل ہی سے ہوگی نیک نیک ہو ہو ہو ہو یا یا بد بد جرم جرم روز میں شرم یا کرم شر ہو بجو یا کرم اللہ اللہ عشق کا و کرم آگ کا افلاق پر جائے قدم جیل کر دشواری بھاری پلک جیل کر دشواری بھاری پلک پا رہا ہوں دل میں گل ہائے کرم پا رہا ہوں دل میں گل ہائے کرم اللہ کے راستے کی مشکل اگر نہ اٹھائی تو حقیقی سکون حقیقی مزہ اور حقیقی قرب الہی نصیب نہیں ہوگا سمجھتا رہے گا کہ ہم بڑی عبادات کر رہے ہیں لیکن جب تک گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھائے گا اللہ کی خاطر اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محروم رہے گا اسی لیے جو عارفین ہوتے ہیں وہ اس قدر اپنی تمناؤں کا اس قدر خون کرتے ہیں فرمایا مولانا لومی نے عارفان زانند ہر دم آمین کے گزر کر دند از دریائے ہوں عارفین جو ہوتے ہیں وہ اس قدر اپنی تمناؤں کا خون کرتے ہیں تبھی وہ اس قدر سکون اور امن سے نظر آتے ہیں بالکل پرسکون نظر آتے ہیں ان کو کوئی پریشانی اور کوئی تشویش لاق نہیں ہوتی بلکہ وہ بالکل مطمئن اطمینان کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور بہت ہی حیات ان کو نصیب ہوتی ہے تو جو جو شخص اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا وہ لاکھ عبادت کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے محروم رہے گا اسی کو فرمائیں گے جو دشواری کو جھیلتا ہے اللہ کے راستے کی وہ دل میں گلہائے کرم یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات کو پاتا ہے جھیل کر دشواری راہ پلب جھیل دشواری راہ ہے پا رہا ہوں دل میں گل ہائے کرم اللہ اللہ کو کہا ہے کرم آپ کا افلاق پر جائے قدم داستان عشق کی حد ہے کہاں داستان عشق کی حد ہے کہاں آئے ممکن ہے کہ تھک جائے قلم یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم کہا آئیں مم کن ہے کہ تھک جائے قلم اللہ اللہ عشق کا خیر و کرم آپ کا اپنا کب جائے قدم چاہیے اکثر ہمیں ان کی خلش چاہیے اکثر ہمیں ان کی خلش یہ نہ ہو تو ہے سارے نعم تو سارے نی ہم چاہیے سارے نیم یہ ہو تو ہے جی سارے نیم یعنی اللہ کو راضی کرنے کی جستجو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم کیا چیز ہے دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے جستجو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اگر یہ نہیں ہے تو باقی جتنی بھی دولتیں ہوں کتنے بھی آسائشیں ہوں بگلے گاڑیاں ہی کیوں نہ ہوں اس قدر اسباب راحت ہوں لیکن ان کے باوجود یہ ساری کی ساری نعمتیں اگر دو دو ان نعمت یہ دو نعمتیں نہ ہوں تو یہ ساری کی ساری نعمتیں زہر سے کم نہیں زہر زہر سمجھے میاں ہاں کیا کیا کہا کون سی نعمت جہمت بتائیے کون سی نعمت جہمتیں بتائیے ان دو نعمتیں اگر نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کی جستجو بولو اللہ کو راضی کر سب بولو اللہ کو راضی کرنے کی جستجو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم ہاں یہ دو نعمتیں نہ ہوں تو کائنات کی کوئی نعمت بھی زہر سے کرنی سب نعمتیں زہر اگر یہ چیز نہ ہو چاہیے ہمیں ان کی خلے ہمیں ہم کی خلش یہ نہ ہو تو بھیج ہے سارے نعم یہ نہ ہو تو بھیج ہے سارے نعم اللہ اللہ کا فیض و کرم آپ کا اپنا تو پل جائے قدم جس میں عارف ظاہر تو حرم عارف محرم جانے حرم چاہیے امت ہمیں ان کی خلش چاہیے امت ہمیں یہ نہ ہو تو ہے سارے یہ نہ ہو تو ہے سارے نیا اللہ اصلاح اخلاق جو رسالہ میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم اور مدعا ہے تعلیم اور مدعا کل بھی اس میں سے پڑھ کر سنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جب تک کہ یہ یہ طریقہ اصلاح اخلاق اس کو نہیں اپنایا جائے گا یعنی ایک ایک بدخلقی یعنی برے عادات کا خاتمہ ایک ایک کر کے اطلاع اور اطلاع اور اطلاع کے ذریعے سے یعنی اطلاع حال کرے جس طرح دیکھو ڈاکٹر کو کیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اگر بخار ہے تو جا کر صرف یہ نہیں کہتے کہ بخار ہے بلکہ بتاتے ہیں ہمارا منہ بھی کڑوا ہو رہا ہے ارے ہمارے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے اچھا وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے وہ قبض بھی اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے فلاں فلاں آگ بھی پھڑک رہی تھی کیسی طرف سے بتاتے ہیں کتنی توجہ سے چاہتے کہ ڈاکٹر جو ہے توجہ دے ہم کو اور ساری جو نہیں بھی ہوتی بیماری اس کو بیماری بنا کے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں تو شہد کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ہماری جو یہ مرض ہے وہ شہد سنے گا یا پڑھے گا تو ہم کو حقیق سمجھے گا غریب سمجھے گا تو اگر کوئی ایسے خیال دل میں ہو تو سمجھ لو کہ یہ شیطانی خیال ہے اور اگر پھر بھی اس سے چھٹکارا نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم نے پیر کو پھر پیر سمجھا ہی نہیں تم جانتے ہی نہیں ہاں، اللہ والے جو ہیں وہ کسی کو حقیق نہیں سمجھتے بلکہ جو اپنا مرض بیان کرتا ہے اس کی اور قدر کرتے ہیں پھر اللہ سے اس کے لیے روتے بھی ہیں کہ اللہ اس نے آپ کی خاطر سے مجھ سے تعلق کیا ہے تو میرے بھی امراض کو شفا دے دیجیے اور اس کے امراض کو بھی شفا دیتی ہے اور پھر اس کی اور عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں حقیر نہیں جانتے تو دوسری وجہ یہی ہے کہ بے وجہ کی شب کرنا جو شیطانی ہے اور شیطانی خیالات ہے اور یہ یہ در حقیقت یہ شر جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے شرح اس کی فرا یعنی شاخ جو ہے تکبر کی شاخ ہے شرم کرنا اللہ کے راستے میں تو اس لیے یہ یہ راستہ بتلا دیا کہ اللہ کو اگر پانا ہے تو اس راستے میں ان ان جو برے برے اخلاق ہیں اس کی اطلاع کرتا جائے مایوس ہرگز نہ ہو اور بالکل بھی یہ غمگین نہ ہو بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے مرض کی اطلاع ہوگی تو دوا ملے گی اور دعا بھی ملے گی تو کام بنتا چلا جائے گا اور آخر کار جو ہے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ دل ہلکا پھلکا گلاب کے پھول کی طرح رہے گا مزیدار گزرے گی بھائی اگر کانٹے چبھے ہوئے ہوں تو آدمی چین سے نہیں رہ سکتا تو یہ امراض جو ہمارے اندر ہوتے ہیں بدخلقی کے بد اخلاقی کے اور بری بری عادات کے یہ کانٹوں سے بھی بدتر ہیں اور یہی انسان کو بے چین رکھتے ہیں تو راحت کا راستہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ان امراض کی جو ہے وہ خلاصی کی جائے اطلاع کی جائے اور تجویزات کی اتباع کی جائے تو ایک ایک کر کے کانٹے نکلتے جائیں گے یہ دل کے کانٹے ہیں ایک جسم کے کانٹے ہوتے ہیں اور یہ دل کے کانٹے دل میں سے کانٹے نکلتے جائیں گے برے برے اخلاق کے تو دل ہلکا پھلکا پھول کی طرح ہو جائے گا کانٹے نہیں رہیں گے تو پھول ہی پھول رہے گا اور اس پھول پھول جیسے قلب کے اندر لطیف قلب کے اندر اللہ تعالیٰ جو لطیف ذات ہے وہ آ جائیں گے جس نے اس راستے کو سمجھا نہیں اس بات کی اہمیت نہیں جانی پھر وہ اس کے لیے مشکل ہے اور جو کسی بھی طور اطلاع کرتا رہے ٹوٹا پھوٹا چلے کمزوری صحیح لیکن چلے تو صحیح چلتا رہے اطلاع اطلاع کرتا رہے اتباع کرتا رہے اتباع نہیں ہو سکی تو اس کی بھی اطلاع کرتے رہے ہم سے اتباع نہیں شیخ پھر کوئی دوسرا علاج تجویز کرے گا تو اور شیخ کو جب بنایا جاتا ہے تو اللہ کے لیے بنایا جاتا ہے جب اللہ کے لیے بنایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پھر سب کی جو طالب طالب طالب اصلاح ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے پھر ان کا کام بنتا ہے شہر کے پاس کچھ نہیں شہر دروازہ ہے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں پھر اس شہر شہر کو اللہ تعالیٰ ہی اعلان فرماتے ہیں تدابیر کہ اس کا علاج یہ کرو اس کا علاج یہ شہر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے اللہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرے اس وقت تک جو ہے وہ کسی کا بھی تک کیا نہیں ہو سکتا اب یہ کل جو بات بتلائی گئی تھی برے برے اخلاق اور اچھے اخلاق اور بہت سی باتیں بتلائی گئی تھی مختصر وہ ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے اور بدغلفی برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب نے میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں اور فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا اب اچھے اخلاق کیا کیا ہے توبہ صبر شکر خوف امید دنیا سے بے رغبتی حیا خدا پر بھروسہ اللہ تعالی کی محبت اللہ سے ملاقات کی طرف عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں صدق یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ کو دیکھ رہے ہیں اس کو مراقبہ کہتے ہیں ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا اور معرفت و عظمت خدا تعالی کی حاصل کرنا وفائے عہد یعنی وعدہ نبھانا توازو رحمت و شفقت حق تعالی کے فیصلوں پر یعنی قضائے الہی پر راضی رہنا توکل حلم تفویض تسلیم اور یقین اور برے اخلاق جو ہیں حجب تکبر حجب مانے خود کو اچھا جاننا تکبر مانے خود کو لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کا انکار کرنا چغل خوری شکایت لگانا کینا کسی سے دل, دل میں دشمنی رکھنا حسد غصہ بدخواہی یعنی کسی کا برا چاہنا بدگمانی یعنی دل میں سوچنا کہ کسی نے کہ اس نے ہمارے لیے برا چاہا یا اس نے ہمارے لیے برا کیا حب دنیا دنیا کی محبت فضول اور خلاف شرح خلاف شرح کلام کی حوث غیبت جھوٹ یعنی کنجوسی اور ریا یعنی دکھلاوا اور یہ تین اضافے حضرت نے فرمائے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شہوت بد نگاہی اور عشق مجازی ہارو نیچے بیٹھو بری بات ہے بڑے بڑے نیچے ہوتے ہیں تو پر نہیں بیٹھنا چاہیے اچھے اخلاق کی تعریف اور ان کے حصول کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے توحبتوں یعنی گناہ سے دل کا نادم اور شرمندہ ہو کر بے چین ہو جانا اصل توبہ یہی ہے مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی بڑے آدمی کا کچھ قصور ہو جاتا ہے تو کس طرح اس سے معذرت کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں پاؤں پکڑتے ہیں پاؤں پر ٹوپی ڈال دیتے ہیں خوشامد کے الفاظ کہتے ہیں رونے کا منہ بناتے ہیں بھلا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب توبہ کریں تو کم از کم ایسی حالت تو ضرور ہونی چاہیے ایسی توبہ حسب وعدہ خدا بندی ضرور قبول ہوتی ہے توبہ کی توفیق کے لیے قرآن اور حدیث میں جو عذاب کے ذکر ہیں ان کو سوچا کرے اس سے دل گناہ سے بیزار ہوگا زبان سے توبہ کے ساتھ جو نماز روزہ قضا ہو اس کی قضا علماء سے دریافت کر کے شروع کر دیں بہت سے لوگ پہلے نماز وغیرہ نہ پڑھتے ہوں یا غفلت ہو گئی ہو یا بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑنی پڑ جاتی ہے مجبور ہو جاتے ہیں اس وقت کی نمازیں گنتی کر کے اندازے سے یا اگر یاد ہوں تو ہم کو ایک ایک کر کے قضا کر لینا چاہیے اسی طرح روزے چھوٹ گئے ہوں ان کی قضا لازم ہو اور اسی لیے ادا کرنے چاہیے یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے اس کی قضا علماء سے دریافت کر کے شروع کر دیں بندوں کا حق یا وارثوں کو ترکہ نہ دیا تو ان کو ادا کرے وارثوں کو ترکہ نہ دیا ہو وہ بھی ترکہ دیے بغیر معاف نہیں ہوگا اگر مجبور ہو یعنی ادائیگی کی استعداد نہ ہو تو معاف کرائے بس اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے کل پھر پڑھ لیں گے اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ